اے پیغمبر لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ دو تہائی کی حقدار ہوں گی اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے